تم فرماؤ اے یہودیو اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ ناؤ تو مرنی کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو